وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں آپ فرما دیجئے جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام کو کھول کھول کر واضح فرماتا ہے ताकि तुम गौर व फिक्र करो